معجزہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس سال پیدا فرمایا کہ جس سال ذبح کیا جا رہا تھا چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس سال بھی پیدا کر دیتے جس سال چھوڑایا اور حضرت ہارون کو اس سال پیدا فرمایا کہ جس سال جو ہے چھوڑ دیا گیا حضرت ہارون تو آرام سے چھوڑ دیے گئے لیکن حضرت موسیٰ کا معاملہ یہ ہوا کہ اسی سال پیدا کیا گیا جس میں ذبح کیا جائے گا تو کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو الہام ہوا ایک بات اور سمجھ لیجیے اس زمانے میں الہام ہوتا تھا اچھے اچھے لوگوں کو الہام سے مراد یہ کہ خواب میں یا ویسے ہی ایک ذہن میں ایک بات آ جاتی تھی اس کو الہام کہا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرتا تھا اس بات کو بار بار سمجھ لیجئے بات اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف اور صرف نبیوں کے علاوہ کسی سے نہیں کرتا ہے اور نبیوں کا معاملہ اب ختم ہو گیا نا سمجھ میں آ رہا ہے ایک بار پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا لہذا اب کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو کتنا بھی بڑا ولی ہو یا استخارے کر رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرتے تکلم ختم ہو چکا ایک بات ضرور ہے کہ مبشرات یعنی جو حدیث میں آتا ہے مبشرات کا مطلب یہ خواب میں کبھی کبھی خوشخبری سنا دیتے ہے وہ بھی ہر ایک کو نہیں خوشخبری بھی کسی بھی انداز سے بتائی جا سکتی ہے جی تو کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اس موسا اس بچے کو کچھ دن تو انہوں نے دودھ دودھ پلایا اس کے بعد ایک بڑی سی ٹوکری بنائی اور ٹوکری کو ڈھک دیا اور ڈھک کر کہا کہ تھوڑا سا بلکہ بعد میں آتا ہے کہ رسی سے اس سے باندھ بھی دیا اور اس کو دریائے نیل اس کے سامنے پاس چلا دیا رکھ دیا اور بہن سے کہا کہ تم ساتھ ساتھ چلتی رہو اس زمانے میں بہت بڑے بڑے شہر تو ہوتے ہی تھے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی دیکھا کہ یہ کہاں جا کر ٹوکری رکتی ہے ٹوکری جہاں جا کر رکی وہ بہت بڑا محل تھا فرعون کا محل تھا وہ جو سب سے بڑا دشمن وہاں اس وقت حضرت آسیہ وغیرہ جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ آپ لوگوں نے میرے خیال میں ٹینٹ کمانڈر پکچر تو دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو چلو اچھا ہی نہیں دیکھی دیکھی ہے اس میں غلط بتایا گیا ہے کہ وہاں عورتیں ہنس رہی ہیں نہا رہی ہیں ننگی نہا رہی ہیں استخر حضرت آسیہ کا مزاج ہی ایسا نہیں تھا یہ میں تردید کر رہا ہوں ایسا نہیں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے نوکر کو نوکرانی کو بھیج کر وہ ٹھوکرا اٹھوا لیا اور بچہ ان کو پسند آیا آپ کو وہ ذہن میں رہنا چاہیے وہ زنانہ انداز تھا پھر ان کا سمجھ میں آ رہا ہے تو ہر ہر بیوی کو بچے کی جو ہے خواہش ہوتی ہے ماں بننا چاہتی ہے اور اس نے اس کو پالنا شروع کیا اس کے بعد لمبے واقعات ہیں کہ حضرت موسا حضرت موسا جو ہے پلتے گئے پلتے گئے فرعون کو پسند نہیں تھے فرعون کو حضرت موسا یعنی پسند نہیں تھے کہہ رہے کیوں ایسا کرتی ہو وہ ان کو پالتی رہتی تھی وہ ان کو پالتی رہتی تھی حتیٰ کہ ایک دن ذرا سا بچہ بڑا ہوا تو حضرت موسا نے کیا کیا ان کی داڑھی پکڑ لی پھر ان کی بھی اس زمانے میں داڑھی تھی داڑھی پکڑنا ایک بہت بڑی انسلٹ تھی ارے اس کو پھر خیال ہوا ارے یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو تو پھر حضرت آسیہ نے سمجھایا ارے کہاں آپ اس کو یہ بچہ ہے اس کو کیا خبر داڑھی کیا ہے اس کو کیا خبر یہ سونا ہے یا چاند چاندی ہے یا پیتل ہے یا یہ آگ ہے کہ اچھا ایسی بات ہے دیکھیں کتنا بیوقوف تھا اچھا ایسی بات ہے دو چیزیں جمع کی آگ کا انگارہ اور سونا کہ اور دے دونوں رکھوا ہے حضرت موسا کے جو بچے سے تھے ان کے سامنے چھوٹا تھا بچہ تھا وہ حضرت آسیہ نے کہا کہ ارے بھائی اس کو کیا خبر کہ کیا سونا ہے کیا انگارہ ہے یہ تو بچہ ہے داڑھی بھی پکڑ لی اسی طریقے سے سونا بھی پکڑ لے گا اسی طریقے سے انگارہ بھی ہو سکتا ہے آگ کا انگارہ پکڑ لے اسے یہ کہ تمیز نہیں ہے کہ یہ سونا ہے یا یہ کہہ لیں اچھا ایسا ہے سمجھنا چاہیے تھا بھائی بچہ ہے اس نے باقاعدہ ایک مجمع جمع کیا اور ایک طرف انگارہ رکھا اور ایک طرف آگ کا انگارہ اور ایک طرف جو ہے سونا دونوں ویسے ہی ذرا ذرا سے ہوتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا بچوں کو کہا کہ جاؤ اس کو پک یعنی تاکہ وہ ہاتھ لگائے حضرت موسیٰ علیہ صد اسلام بڑھے اور احادیث کے اس میں آتا ہے کہ وہ بڑھ ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے جو آگ کا انگارہ تھا اس پر ان کا ہاتھ لکھوا دیا اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا آگ کا انگارہ لیا اٹھا کے منہ میں رکھ لیا انہوں نے منہ میں رکھنے سے وہ تتلاہٹ آ گئی ان کو فوراً ہٹا تو دیا یاد ہوگا سولہویں پارے میں سورہ تہا میں ہے کیا ہے ہاں، ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی میرے میرے زبان میں جو یہ گرائے ہیں اس کو تو کھول دے یفقہ قولی تاکہ میں لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکوں بعض لوگوں میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے آپ کے آج کے حالات میں آپ کو معلوم ہے ذاکر نائک کا کیا تھا ذاکر نائک بھی لکنت کھاتے تھے اور بول نہیں پاتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے وہ جب تقریر کرتے ہیں تو کوئی نخرت نہیں ہوتی ان کو بھی نخرت تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک تقوینی امر ہے تو حضرت موسیٰ علیہ تو السلام کے زبان میں جو تھی وہ نقرت وہیں سے آئی تھی کہ انہوں نے وہ اٹھا لیا تھا اس کے اٹھانے سے وہ غبی الذہن وہ جو بیوقوف انسان تھا کہ ہاں، یہ بات صحیح ہے یہ سونا نہیں اٹھایا اس نے انگارہ اٹھایا ہاں یہ بچہ ہے چھوڑ دیا یہ نہیں خبر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہی گھر میں ان کو پلوا رہا ہے اور اس کے بعد پھر واقعات اور ہیں جو انشاءاللہ اس آیت کے بعد آتے جائیں گے میں بتاتا جاؤں گا نو بج رہے ہیں لہٰذا یہیں پر میں وہ کرتا ہوں ایک دو جو اس کے ضروری چیزیں ہیں گرامر کے حساب سے وہ سن لیجیے پڑھے کوئی کون سا فارمولا چل رہا ہے تھرٹی تھرٹی سیون سیون ماشاء اللہ فارمولے کے آپ لوگ کچھ تو بولیے پریکٹس کر کرنی نہیں کر چکے ہیں حافظ ہو گئے پڑھیے اب تھرٹی سیون فارمولہ ہاں چلیے پڑھیے سکتا ہے